حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو اور وہ اتفاق ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں ہوگا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو ایک